حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے کے دن پہلے گھوڑوں کو پلایا جائے یعنی اونٹوں اور بکریوں سے پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوراسی